مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد ناظرين اما ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بندہ ناچیر اس وقت عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مکہ ٹاور کے قریب موجود ہے دوستوں نے علامہ کرگس خانے والی صاحب کا کلپ سنایا جو حضرت نے یہاں ریکارڈ کروایا ہے تو اس کے جواب میں بندہ ناچیز یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہے اس کا عنوان ہے علامہ کرگس خانے والی صاحب کا رمضان شریف کے مہینہ میں مکہ اور مدینہ میں اپنی عادتوں سے باز نہ آنا اس کی وہ کون سی عادت ہے کہ جو مکہ مدینہ میں رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اس علامہ منہور صاحب کو نہیں چھوڑ رہی وہ عادت ہے جھوٹ اور جہالتوں کے اظہار باجہ زد و اعنات حق کے ساتھ اس کو زد اور اعنات ہے اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ اپنے جھوٹ اور جہالتوں کو ظاہر کرتا رہتا ہے اس کے سامعین اور جو ساتھی حضرات ہیں ان شاء اللہ لذیذ اس سے دور ہو رہے ہیں اور مزید دور ہوتے چلے جائیں گے کب تک کوئی آدمی جو صاحب ایمان ہے اور صاحب ضمیر ہے وہ جھوٹ اور جہالتوں کو سننے پر اصرار کرے گا میرے دوستوں یہ لوگ بیچارے بندہ ناچیز کی تحقیق اور اللہ تعالی کی طرف سے جو بیان حق کی وجہ سے عزت ملی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر جلتے بولتے ہیں حسد اور اناد میں جلتے ہیں یہاں یہ لوگ آتے ہیں ان کو پوچھتا کوئی نہیں ناظیر کے استقبال کے لیے بحمد اللہ تعالی ایئرپورٹ پر مجمع ہوتا ہے پھر جو ہی دوست لے جاتے ہیں مجھے ان ہمارے دوستوں کو بحمد اللہ تعالی یہاں کی زیارتیں جن سے اسلام اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آتی ہے ان کا بخوبی علم ہے اس مرتبہ تو ہمارے محترم محمد سرفراز چشتی صاحب شجاباد والے انہوں نے ناچیز کو ایسے ایسے عجائب اور غرائب زیارات سے مشرف فرمایا کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو ان زیارات سے سعادت نصیب ہوئی بندہ ناچیز مدینہ شریف سے مکہ شریف کے راستے پر کچھ میل کے فاصلے پر ایک جگہ آتی ہے روزت و خاخ اب اس کے ساتھ کلیت الرجان ہے سڑک کے اوپر آتا ہے پرانا نام اسی جگہ کا روزہ تو خاخ جس کا بخاری شریف میں ذکر آیا مسلم شریف میں ذکر آیا ہمارے ساتھی ہمیں وہاں پر لے گئے انہوں نے ناچیز کو مطلع کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سیدنا عاطب بن ابھی بلتہار رضی اللہ تعالی انہوں نے جو خط بھیجا تھا ایک عورت کے ہاتھ یہاں پر اس روزت و خاک کے مقام انہوں نے اس سے بازیاب کیا واپس لیا یہ مختصر سا بیان جو اس وقت ناشیز نے کیا اپنے دوستوں کو وہ مقام جو ہے اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے یہ علامہ کرگز کھانے والی صاحب کو پہنچا تو حضرت صاحب اللہ اکبر اپنی عادت شریف کے مطابق سیخ پا ہو گئے اور کلب ریکارڈ کروا دیا یہاں اس بیچارے کا مقدر ہمیشہ ذلت اور خواری ہے پاکستان میں ہوں تب اور اگر یہاں وادی فارم کے علاقے میں ہوں تب حضرت کا مقدر یہ اب دیکھیں اس نے کہا کہ میرا نام لے کر کہ یہ دیکھو جھوٹ بول رہا ہے غلط بیانی کر رہا ہے فلان کر رہا ہے اس نے کہا ہے کہ مولا علی نے اس عورت سے کہا تھا کہ وہ خط ہمیں دے دے ورنہ ہم تمہیں تیرے کپڑے اتار دیں گے اس نے کہا دیکھا حدیث میں تو ہے پھر عبارت پڑھ کر آگے سناتا ہے رہا ہے جبکہ اصل عبارت ہے اللہ لتخری جنل کتاب او لت القین او لت القین او لت القین ہم نے کہا خط نکال یا تو خود اپنے کپڑے اتار اولا بلا اللہ اکبر کہتا دیکھے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تو کپڑے ڈالے پھینکے گی اپنے اس نے گستاخ نے مولا علی کے متعلق کہہ دیا کہ ہم تیرے کپڑے بخیر عورت کافرت کے کپڑے کیسے اتارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اجنبی عورت کو یہ نہیں فرما سکتے کہ میں تیرے کپڑے اتارتا ہوں اللہ کرگر صاحب آپ کی خالی صورت کرگس سے نہیں ملتی آپ کا ذہن شریف بھی کرگس والا ہے آپ کو اتنا تمیز نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کرگس کی نظر تو بہت دور ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے کہتے ہیں پہاڑوں میں ہو جہاں پر بھی مردار پڑا اس کو نظر آ جاتا لیکن افسوس ہے آپ کی مشابہت تو پوری ہے کرکس کے ساتھ لیکن نظر کمزور کیوں ہو رہی ہے آپ نے دیکھا نہیں یہ آپ کا مکالا شریف ہے اپنے شاگردوں کو پانچ سات کو بٹھا کر بخاری کھولنا ادھر کے ینا ہے یا تل کے ینا ہے یہ آپ کا مکالا شریف ہے کہ آپ نے نون کی جگہ تا پڑ لیا اسی وجہ سے اسی بخاری مسلم میں اسی مقام پر اس کے ہم معنی لفظ اور ہیں تین کے دو قسم کے وہ میں پڑھتا ہوں ایک میں ہے لنو جر دنک ہم تجھے خالی کر دیں گے کپڑوں سے مجرد کر دیں گے دوسرے لفظ ہے او لنو رینک یا تمہیں ہم ننگا کر دیں گے اب بڑوا کیا کرے گا تو نے مکالا ملا تینوں مقام پر نون کے ساتھ ہے یہ جملے تو اندھا ہو کر اس کو تل کے جلنا پڑ رہا ہے یہ اپنے ماں سالے جو ہیں ان سب کو بٹھا کر ان سے پوچھ میری آنکھیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں دیکھو کیا لکھا ہوا پھر یہ ایک بات جنازہ نکل گیا دوسری بات کہتا ہے جی وہاں پر تو ہے نیفے سے اس نے نکالا یہ کہہ رہا بالوں کا پھر بقول اس یزیدی ملا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اس عورت کے سر کے بالوں کی چوٹی میں وہ خط چھپا ہوا ہے تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذ اللہ اعتماد نہ تھا کہ یہ یزیدی ملا کہہ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا ہم تیرے کپڑے اتارتے سیدھا فرما دیتے تیرے سر کی چوٹی میں خط ہے نکال دے یقیناً یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا لیکن اس کی خبر دی ہو اس کی اصل عبارت اس حدیث پاک میں دکھائے مزید دیگر روایات میں حج بھی ہے کہ اس عورت نے وہ خط اظہار بند باندھنے کی جگہ سے نکالا تو نے ایک روایت کے لفظ پڑھے وہ ہیں وہی محتاج زتن تو نیفا کہہ رہا ہے وہ اندھے کا بچہ بے غیرت شرم نہیں آتی لانتی تمہیں کیا اس کا ترجمہ کر رہا ہے تو نیفا بڑوا ماں کے دو لیزار فت الباری میں لکھا ہوا ہے بے کسا تہ بند کو کہتے ہیں شلوار کو نہیں کہتے چادر کو کہتے ہیں چادر ماں کے دو لیزار جو چادر تھی اس کے کنارے سے اب تو نے یہ لفظ پڑھے یہ خاص والے لفظ نہ پڑھے اور فتول باری نہ دیکھی تجھے کیا پتا فتول باری کیا ہوتی ہے اندھے کا بچہ تجھے کیا معلوم بخاری کیا ہوتی ہے تو نے تو تفصیلیں بڑے کثیر نہیں پڑھی وہ بغیرت کم از کم اس کو پڑھ لیتا اس کے اندر تو ساری روایات انہوں نے جمع کی ہیں صحیح اہر کی بھی جمع کی ہے مرسد کی بھی جمع کی ہے سیرت ابن صاحب کی بھی جمع کی ہیں اور تفسیر ابن ابی حاتم سے بھی جمع کی ہیں ضعیف ہیں صحیح ہیں ہر طرح کی انہوں نے جمع کر دی لیکن تجھے تفصیلیں بھی پڑھنا گوارا نصیب نہیں ہوتا بے غیرت چوہے کا بچہ ٹک ٹک کرتا ہے بیٹھ کر بتا پتہ باری میں پڑھ پڑھ کھول اندھی کا بچہ پتہ باری میں نہیں لکھا ہوا جی کہ ایک روایت میں احکاس کے لفظ ہیں ایک میں حجزہ کے لفظ ہیں تو فرمایا اس کا تعارف کیسے رفا ہوگا اس طرح رفا ہوگا دو مطلب انہوں نے بہن دو طریقے رفع رفے چادر کے کنارے میں تھا وہ خط اس نے یہاں سے نکالا اور ادھر رکھ لیا پھر وہاں سے اٹھار کر دے دیا لیکن اس کو انہوں نے مرجو قرار دیا حافظ فتح الباری میں فرماتے ہیں ارجح یہ ہے کہ اس نے بالوں میں رکھا ہوا تھا بالوں کے کناروں کے ساتھ باندھا باندھ کر وہاں پر رکھا ہوا تھا جب اس نے بال کھولے تو عموماً بال ناف تک اور تک کے آ جاتے وہ باندھا ہوا تھا کیونکہ منہ اس کا دوسری طرف تھا صحابہ کرام پیچھے تھے تو اس نے وہاں سے کھولا اور کھول کر ایسے دیا تو جس نے دیکھا سر پہ ہاتھ کو اس نے کہا سر کی چھوٹی سے اتارا اور جس نے دیکھا یہاں سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا چادر کے کنارے سے نکالا آپ آپ کرگر صاحب بتائیں اولا اور جخ کے لفظ لکھے ہوئے ہیں جو یہ اب سانی جس کو میں بیان کر رہا ہوں اسی کو انہوں نے ابل کہا اور ابل کہہ کر کہا ارجا یہی ہے کہ اس نے یہاں پر رکھے ہوئے تھے اور پھر یہاں سے بال اتار کر دیا اب کہاں گیا تیرا بھوکنا تیرا کہاں گیا تو تو کہہ رہا ہے کہ وہ جی وہ تو نہیں تھے تھا یہ کہہ رہا بالوں میں لاکھ لال ہے تمہیں بخاری نظر جو حدیث پڑھ رہا ہے اس میں ایسے عجیب اندھا ہے یہ جو حدیث نمبر بیان کر کے لوگوں کو سنا رہا ہے اسی میں احکاس کے لفظ موجود ہے اور کتے کو نظر نہیں آئے تیسری بات آپ علیہ السلام السلام نے سر کا کیسے بتایا وہ تو نیفے سے نکلا یہ میں نے سمجھا دیا تو معلوم ہوا میرے دوستوں کہ یہ بیچارہ صرف اور صرف اس کا مقدر ہے ذلت اور خواری اپنی جہالت اور اپنے جھوٹوں کو ظاہر کرنا اور ہماری طرف سے پھر جو اس کی سرزنش ہوتی ہے وہ سرزنش پی کر لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں تو یہاں تک اس کا یہ کہنا کہ جی وہ اگر انہوں نے کہا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے ہم تمہیں کپڑوں سے دیں گے یہ اگر انہوں نے کہا تو یہ تو گستاخی ہوگی یہ کہہ رہا ہے کتے تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ ہر بھی کفار کی عورتوں کا حکم کیا ہوتا ہے شرح میں تم نے کیا پڑھا ہے تیری یعنی کون کون سی بکواس ہے کہ لوگوں کو سمجھاتے رہے ہم نے اعتراض کیا کہ مولا علی وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو گستاخی ہے میں ہم تیرے کپڑے اتار دیں گے تیری بات مان لی آپ نے ان سے کہا اس عورت سے کہا تو کپڑے پھینک دے اب میرا سوال ہے تو پر اگر مولا علی اتارتے تو گستاخی بن جاتی حالانکہ حدیث میں یہی لفظ ہے یہ بتا اگر وہ پھینک دیتی اب مولا علی اور صحابہ کے لیے اس کو ننگے حال میں دیکھنا اور اس کی تلاشی لینا یہ کیسے جائز بنتا ہے اس کا جواب تو اور تیرے تمام ساتھی پاکستانی ملا کا جواب دے دے میں پڑ جاؤں گا اگلی بات علامہ کرکٹ صاحب نے اعتراض کیا کہ مولا علی کے ساتھ ایک شخص کے بھیجنے کا چشتی نے ذکر کیا ہے جبکہ بخاری میں دو ہیں ایک مقداد بن اسود ہیں ایک زبیر بن عوام ہے علامہ کرگس روایات اگر مختلف نہیں پڑی تو پنگے نہ لیں صرف اس مقام پر تفسیر ابن کثیر کو پڑھ لیں وہاں پر مقداد بن اسود کی جگہ ابو مرسد گن ابھی ہیں صحابی جن کا نام کناز بن حسین ہے ابو مرسد کا ذکر ہے یہ ایک روایت اور ہو گئی اسی تفسیر ابن کثیر میں مولا علی کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کا ذکر ہے بس اور کسی صحابی کا نہیں ہے یہ اور روایت ہو گئی میرا ایک کہنا وہ بھی ٹھیک ثابت ہو گیا کہ عمر خطاب والی روایت میں صرف مولا علی کے ساتھ عمر پاک کا ذکر ہے اور کسی کا نہیں تو کیوں پنگے لیتا ہے روایات میں ایسا اختلاف ہوتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے کہا مولا علی کے ساتھ ایک ہے اگر دو ہیں تو ایک کی نفی کہاں ہوگی بڑوا تو یہ اتنا طویل نہیں ہے کہ عادت کا مفہوم مخالف نہیں ہوتا عادت کا مفہوم مخالف نہیں ہوتا جب تم کہہ رہے ہو حق چار یار تو کوئی پاگل کا بچہ ہوگا جو کہے نبی پاک کے باقی صحابہ کو تم باطل کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو کیونکہ چار کو حق پر کہہ رہے ہو یہ عادت ہے عادت کا مفہوم میں مخالف نہیں ہوتا اسی وجہ سے قرآن مجید میں یہ تو بڑوان تھے کا بچہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے تیرا باپ بھی اس کتابوں کو نہیں سمجھتا نہ پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے اصول فقہ کا مسئلہ ہے عادت کا مفہوم مخالف ہوتا ہے کہ نہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان منافقوں کے لیے تم ستر بار مغفرت مانگو میں نے بخشوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ستر سے زیادہ بار مانگوں گا اللہ نے ستر بار مانا کیا میں ستر بار سے زیادہ مانگوں گا تو وہ ممانعت میں نہیں آئے گا یہ اللہ کے یہ قرآن ہے حدیث بخاری مسلم یہ مختصر یہاں بیٹھ کر مکہ شریف میں کیونکہ اسی علاقے میں اس نے بھوکنے کی ضرورت کی تو ناشیر نے اس کی سردرش یہیں پر کر دی ہمارے پاس نقد سودا ہے ادھار ہمیں دوبارہ نہیں ہے اللہ جل شان ہو ہمارے مسلمانوں کو ایسے جلیل القدر کرگسوں سے محفوظ رکھے باقی رائے اس نے بڑے زور شور سے کہا وہ جی بلتا ہے تو میں بڑوا میں بولتا بولا لفظ بلتا ہے یہ نام ہے یہ نام ہے اس صحابی کے والد کا وہ مسلمان نہیں تھا تو میں نے پیش بدلا زبر بدلی تو نے ساری حدیث کا معنی مطلب ہی بگاڑ کے رکھ دیا اب اپنے جو حرامی بیٹھے ہیں نا شاگرد ان شاگردوں اور اپنے حرامی ساتھیوں سے پوچھ جرم کس کا بنتا ہے معنی کو بگاڑنے والے کا بنتا ہے یا زبر پیش کے بدلنے والے کا بنتا ہے یہ ان سے پوچھ آخر دعوانا